جب بلائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا جب بلائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا جب بلائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا جب بلائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا کشتی ہو جائے گی پار جب بلائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا جب بلائیں گے سرکار میں کرنے آقا کا دیدار میں مدینے جاؤں گا جب بلائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا جب بلائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا میرا اللہ اپنا کعبہ مجھ کو جلدی دکھلائے تاکہ اس نورے عبدل کی روشنی بڑھ جائے حج کو جاؤں جتنی بار حج کو جاؤں جتنی بار ہے یہ میری دعا ہر بار میں مدینے جاؤں گا جب بلائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا جب بلائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا سنتا ہوں میں کی آنکھوں میں جنت رہتی ہے روزہ زہرا کو یہ جنت اپنی جنت کہتی ہے بن کے روزے کا زوار بن کے روزے کا زوار کرن جنت کا دیدار میں مدینے جاؤں گا جب بلائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں خزرا دیکھوں گا دیکھوں گا سنہری جالی گلشن کو بھی دیکھوں گا میں اور گلشن کے مالی کو چن لوں گا پھولوں کا ہار چن لوں گا پھولوں کا ہار دیکھوں گا نہ کوئی ہار میں مدی دے جاؤں گا جب بلائیں گے سرکار میں جاؤں گا جب بلائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا آقا مجھ کو دیکھیں گے جس دم میں مدینے پہنچوں گا کیسی دنیا کیسا زمانہ بس میں انہی کو دیکھوں گا کیسی یاری کیسے یار کیسی یاری کیسے یار میں ہوں مدینے جاؤں گا جب بلائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا جب بلائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا میرا نبی بلیوں کا بلی ہے میرا نبی نبیوں کا نبی آپ کو میں پکاروں گا جب مشکل کوئی مجھ پہ پڑی مشکل کی ہو جائے مشکل کی ہو جائے ہار کرنے اپنا بیڑا پار میں مدینے جاؤں گا جب بلائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا جب بلائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا نبی کے در پر تو سلطان بھی سر کو جھکاتے ہیں قطب ولی دال قلندر سائل بن کر آتے ہیں بن کر آقا کا زوار بن کر آقا کا زوار ایک نہیں میں لاکھوں بار میں مدینے جاؤں گا جب بلائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا جب بلائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا یہ ہے ماجد ناصر جب بھی مدینے جائیں گے آقا کے در پر سے دونوں خالی ہاتھ نہ آئیں گے جانو دل میں بلائیں گے